ہو اور خواہ پوشیدہ ہو اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو ہاں مگر حق پر ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو سامعین ابھی سائد کی تفصیل سماعت کیجیے اہم اخلاقی اور معاشرتی وصیتیں مصدرک حاکم میں ابن عباس صدی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ سورہ انعام میں چند آیات محکمات ہیں اور وہ ام الکتاب ہیں پھر قل تعالو والی یہی آیت پڑھی مصدر حاکم میں ہی ابن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ سے تین باتوں کا وعدہ کرے گا پھر رسول اللہ نے تعالو والی آیتیں آخر تک پڑھیں جو ان باتوں کی قرار واقعی تعمیل کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہے اور جو تعمیل میں کوتاہی کرے گا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو عقوبت دیں اور اگر امر عقوبت کو آخرت تک اٹھا رکھے تو اس وقت اللہ کی مرضی ہے چاہے عذاب دیں چاہے معاف کر دیں اس کی تفسیر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی ان مشرقین سے کہہ دیجئے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے حلال کو حرام بنا دیتے ہیں اور اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں یہ شیاطین کے بہکاوے ہیں اور ان کی من گھڑت باتیں ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کو حرام بتایا ہے میں یہ اٹکل اور زن سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہی کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ آیت کا سیاق عبارت بتا رہا ہے کہ یہاں اوساکم کا لفظ محضوف ہے یعنی اوساکم اللہ تشرک باللہ اور اسی لیے آخر آیت میں فرمایا تعقلون صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ خوشخبری دی کہ جو مر جائے یعنی آپ کی امت میں سے اور اس نے شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں زنا کیا ہو یا چوری کی ہو تیسری بار کے پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں اگرچہ شراب بھی پی ہو بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ سے یہ تین دفعہ سوال کرنے والے خود ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے اور تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ہاں ابو ذر کی ناک نیچی خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو ابو ذر رضی اللہ عنہ جب کبھی یہ حدیث سناتے تو حدیث پوری کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی ضرور فرما دیتے کہ ابو ذر کی ناک خواہ نیچی ہو یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں ہے مستد احمد سنن دارمی سنن ترمیدی وغیرہ میں یہ حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے امید قائم رکھے گا اور دعا مانگتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا جو کچھ تجھ سے گناہ ہو اور میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے اگر تو میرے پاس زمین بھر کر خطائیں لائے گا تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت دوں گا بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اگر تیری خطائیں آسمان بھر کے برابر بھی ہوں اور تو نے مغفرت مانگی ہو تو میں بخش دوں گا قرآن سے اس کی شہادت یوں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سور نسا کی آیت نمبر اڑتالیس میں فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو نہیں بخشیں گے باقی سب گناہ کو جس کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے شرک نہ کیا اور توحید کا قائل رہا اور مر گیا تو ضرور جنت میں داخل ہوگا آیات اور احادیث اس مضمون سے متعلق بہت ساری ہیں ابو الدردہ رضی اللہ عنہ سے حدیث میں مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا شرک اختیار نہ کرو خواہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ ابن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں سات خصلتوں کی وصیت فرمائی کہ خواہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ مگر شرک نہ کرو پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ بہت نیکی برتو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ رکھنا اللہ تعالیٰ عموماً اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین سے احسان کرنے کو بھی متصل ہی بیان فرماتے ہیں جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ میں فرمایا کہ میرا اور اپنے والدین کا احسان مانو تم کو میری طرف آنا ہے اگر تمہارے والدین تم کو اس بات پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بناؤ جو تمہارا عقیدہ ہی نہیں ہے تو ان کی بات نہ سننا لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ جاری رکھو اور جو میری طرف رجوع ہیں ان کی پیروی کرو تم کو میری ہی طرف لوٹنا ہے جہاں میں تم کو تمہارے سارے اعمال سے باخبر کر دوں گا چنانچہ والدین کے مشرق ہونے پر بھی والدین کے حسب حال ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ہدایت فرمائی سور بقرہ کی آیت نمبر تریاسی میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ توحید کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ نیک سلوک بھی ضروری ہے اس مضمون پر بہت سی آیتیں ہیں بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک میں نے کہا پھر کون سا فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں مزید سوال کرتا تو رسول اللہ مزید جواب دیتے معجم الطبرانی الاوسط میں ابن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن سامت اپنے والدین کی اطاعت کرو اگر وہ تمہیں یہ بھی حکم دیں کہ ساری دنیا جہاں بھی ہمیں دے دو تو دے دو واللہ اعلم جب والدین اور اجداد کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت فرمائی تو اب بیٹوں اور پوتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے تم قتل نہ کرو شیاطین کے بہکانے سے مشرقین اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے اور آر و ننگ کی بنا پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور بعض وقت لڑکوں کو فقر و تنگ حالی کے خوف سے مار دیتے چنانچہ صحیح بخاری مسلم مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ یہ شریک خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا گناہ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو مار ڈالنا اس خوف سے کہ انہیں بھی اپنے ساتھ غذا میں شریک کرنا پڑے گا پوچھا گیا پھر کون سا گناہ فرمایا اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ آخر یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہیں ملاتے اور اللہ تعالیٰ نے جس جان کی عزت کی ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق بات پر اور جو زنا نہیں کرتے مذکورہ فقیر کو املاق کہتے ہیں اسی لیے فرمایا کہ رزق تو ان کو اور تم کو ہم ہی دیتے ہیں رزق کی ابتدا میں ان بچوں کا نام لیا کیونکہ اہتمام انہی سے مقصود تھا یعنی ان کو رزق پہنچانے کے سبب محتاج ہو جانے سے نہ ڈرو کیونکہ سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے لیکن یہاں چونکہ فقر حاصلہ موجود ہے یعنی پہلے ہی سے ایسا شخص فقیر ہے اس لیے فرمایا کہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اس لیے کہ یہاں اہم یہی بات ہے کہ تمہارا رزق ہمارا ہی دیا ہوا ہے اس لیے اپنے رزق سے خوف نہ کرو پھر اللہ نے فرمایا ولا تقرب الفواحش ما ظهر منه وما بطن یعنی فواحش کے قریب بھی نہ جانا خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن میں چھپے ہوئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور آراف کی آیت نمبر تینتیس میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے رب نے فواحش ظاہری و مخفی سب کو حرام قرار دیا ہے اور گناہ اور بغاوت سے بچو جو خلاف حق ہے اور شرک سے بچو جس کی کوئی سند نہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنے سے بچو جن کو تم نہیں جانتے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں فرمایا وزر و ظاہر الطمی و باطنہ کہ ظاہری اور پوشیدہ ہر دو طرح کا گناہ چھوڑ دو جس کی تفسیر گزر چکی ہے صحیح بخاری مسلم ترمیدی وغیرہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور یعنی غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتے اسی لیے اللہ نے سارے ظاہر و باطن فواہش برائی اور گندگی کے کام حرام کر دیے ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو تلوار سے اسے قتل ہی کر دوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ لوگوں تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب کیوں ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے فواہش یعنی بے حیائی اور گندگی کے سارے کاموں کو حرام قرار دیا ہے اور اسی صنعت سے سنن ترمیدی میں مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی عمر ساٹھ اور ستر کے مابین ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نفس کو قتل نہ کرو جب تک کہ بربنائے حق نہ ہو امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ان کو باغی قاتلوں نے گھیر رکھا تھا فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تین باتوں کے بغیر کسی مسلمان کا خون روا نہیں جبکہ اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو گیا ہو یا شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کیا ہو یا کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو یعنی بغیر قصاص کے بس اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے کبھی زنا نہیں کیا نہ جاہلیت کے زمانے میں نہ اسلام میں اور کبھی میری یہ خواہش نہ رہی کہ اسلام لانے کے بعد پھر اپنا دین بدل دوں اور نہ میں نے کبھی کسی کو قتل کیا ہے بس تم اے باغیو مجھے کس بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو یہ روایت سنن ابی داؤ نسائی وغیرہ کی ہے جس غیر مسلم سے معاہدہ ہو چکا ہو اور جس حربی یعنی جنگ کرنے والے کافر کو اسلامی شہر میں رہنے کے لیے امن دیا گیا ہو اس کو قتل کی سخت ممانعت اور زجر و وعید آئی ہے جو کسی پیمان بستے کو قتل کرے گا تو جنت کی خوشبو تک نہ سونگ سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس برس کی مسافت کی راہ سے بھی پہنچتی ہے یہ روایت بخاری نیز ابن ماجہ اور مسد احمد کی ہے سنن ترمیدی میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جو کسی معاہد کافر کو قتل کرے گا جس کے لیے امن کے ذمہ دار بن چکے ہیں اور جو اللہ اور رسول کی ذمہ داری میں آ کر ذمی بن چکا ہو تو اس کے قاتل کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی اور اللہ کا فرمان زی علیم السوکم بہیلاء تعقلون یہ ہے وہ وصیتیں جو تمہیں کی گئیں کیا عجب تمہیں کچھ عقل آ جائے اور تم سور جاؤ اور اپنی عاقبت سنوار لو